ابن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے یزید بن رومان سے وہ عروہ سے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ نے عروہ سے کہا میرے بھانجے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ حال تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا چاند دیکھتے پھر تیسرا چاند دیکھتے اسی طرح دو دو مہینے گزر جاتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہ جلتی تھی میں نے پوچھا خالہ اماں پھر آپ لوگ زندہ کس طرح رہتی تھیں آپ نے فرمایا کہ صرف دو کالی چیزوں کھجور اور پانی پر البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انصاری پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی ان کا دودھ تحفے کے طور پر پہنچا جایا کرتے تھے آپ اسے ہمیں بھی پلایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سڑسٹھ